حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بن تہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں حضرت یعلا کی روایت کے روح سے مقام صرف میں نکاح فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر